حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کسی راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھے تو کتا خنزیر یہودی مجوسی اور عورت اس کی نماز توڑ دیتے ہیں مگر جب یہ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے گزرے تو نماز کے ٹوٹنے سے کفایت رہتی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا میرے دل میں اس روایت کے بارے میں کچھ تردد سا ہے میں نے ابراہیم وغیرہ سے اس کا مذاکرہ کیا تو کسی نے اسے ہشام سے روایت نہیں کیا نہ اس کو پہچانتا تھا اور نہ میں نے کسی کو دیکھا جو اسے ہشام سے بیان کرتا ہو اور میرا خیال ہے کہ یہ ابن ابی سمینہ کا وہم ہے اور اس میں منکر حصہ مجوسی پتھر پھینکنے کا فاصلہ اور خنزیر کا بیان ہے امام ابو تابود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث صرف محمد بن اسماعیل بصری سے سنی ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے وہم ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے حفظ سے بیان کرتا تھا سننے ابو ابود حدیث نمبر سات سو چار